عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیئیس